آپا کا یہ سوال ہے دادا کہ انسان جو ہے وہ اٹیچمنٹس ہوتی ہیں اس کو دوسرے لوگوں کے ساتھ تو اس اٹیچمنٹس سے وہ الگ نہیں ہو پاتا ہے تو کیا کرنا چاہیے اس کی وجہ تو یہ ہے کہ لوگ گاڈ کو ڈسکور نہیں کیا لوگوں نے ڈسکور کیا تو آج ختم میں نے کے فر سے گاڈ کو ڈسکور کیا دیکھیے میں میری زندگی کہاں شروع ہوتی ہے بتاتا ہوں آپ کو شاید آپ سے چھوٹا میں تھا اور میں ابھی تک وہ یاد ہے گڑھ میں جو جامع مسجد تھی وہاں میں گیا اور وہاں پپیتا کے پیڑ تھا اس کے پپیتے ساتھ میں کھڑا ہو گیا اور پپیتا اگر جانتے ہو آپ تو پپیتا پھول ہوتے جھڑتے ہیں پپیتا جو ہے جی۔ خاص طرح کا ہوتا اس میں بہت پھول ہوتے بہت پھول چھوڑتے ہیں سب تو میں اس کے پیچھے نیچے کھڑا تھا اور پپیتے کے پھول جھڑ رہے تھے اور ساتھ ساتھ میں آنسو ٹپک رہے تھے ایک طرف میں آنسو ٹپک رہے تھے زمین پر دوسرا پپیتے کا وہ پھول ٹپک رہا تھا اور میں ایک ہی بات بول رہا تھا یہ ایک ہی بات خدا من تو کب آئے گا میں کب تک تیرا آنے کا انتظار کروں خداون تو کب آئے گا میں کب تک تیرے آنے کا انتظار کروں اسی پاگل پن میں چلا گیا لاہور یہ یہ اس زمانے کی بات ہے جب انڈیا فری نہیں ہوتا کی بات برٹش انڈیا کی بات ہے چلا گیا میں کہاں کوئی جاننے والا نہ کچھ وہاں پر ریلوے اسٹیشن پہ اترا میں آشی روڈ انسپیکٹری کرتا ہوا ایک ایک سرف چلنے لگا ایک سب چلتے چلتے میں پہنچا مکرور روڈ تو وہاں پر گھر تھا اوپر پلیٹ لگی تھی پلیٹ ڈاکٹر اقبال تو وہ اقبال کا گھر تھا وہ تو پھر وہاں بھی میں وہ پول تھا وہ شاید ٹیلی فون کا پول تھا کس چیز کا وہ پول کو لے کھڑا ہوگا جیسے وہاں پپیتے کھڑا ہوا تھا نا وہاں پول کو وہاں بھی رو رہا تھا آنسو ٹپک رہے تھے خداون تو کب آئے گا میں کب تک تیرے آنے کا انتظار کروں اس طرح کے ایک پیریڈ گزرا میرے اوپر تو میں نے خدا کو ڈسکور کیا now God is my discovery تو ہر چیز مائنس ہو گئی جس کی ہر چیز مائنس ہو جائے تو تو, تو اس کا کیا حال ہوگا بتائیے اٹیچمنٹ اس لیے لوگوں دوسروں کو مائنس نہیں کیا خدا کو جب مجھے گاڈ کی ڈسکوری ہو گئی تو پھر ہر چیز مائنس ہوگی ہر چیز ختم ہوگی اسی لیے میں ہر وقت ٹینشن فری رہتا ہوں